الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وائ علی وصحابی کا یا حبیب اللہ والسلام و السلام یا نبی اللہ وائل علی یا نور اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج آپ کے الحمد للہ رب العالمین اللہ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اللہ رب العالمین کا احسان دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ جی کیا مدنی پھولے آج آج جو ہے وہ وہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق ہمارا موضوع چل رہا ہے آج حیا کے تعلق سے آپ کو مدری پھول دینے کا ذہن ہے اور کز کا بھی یعنی جھوٹ کے حوالے سے بھی پہلے ہم نے صدق یعنی سچائی کے تعلق سے بیان کیا پہلے کیا بیان کرنے جا رہے ہیں ابھی پہلے تو ہم حیا کا درج دیں گے چلیں جی بتائیے حیا ہے کیا حیا کی تعریف یوں سمجھ لیجیے جی۔ ملامت کے خوف سے انسان کا کسی چیز سے رک جانا یا اسے چھوڑ دینا اس ڈر سے انسان کا کسی کام سے رک جانا کہ برا بھلا بولا جائے گا اس کی دو قسمیں حیا نفسانی حیا ایمانی اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے حیا ایمانی حیا ایمانی جی حیا ایمانی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے سبحان اللہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شان ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے جبکہ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے حیا کی کتنی اہمیت ہے تو پیارے مدنی منو حیا کرنے سے بندہ با عزت ہو جاتا ہے سبحان اللہ حیا کی برکت سے دل صاف ہوتا ہے سبحان اللہ حیا نیک لوگوں کی علامت ہے سبحان اللہ حیا ایمان کی علامت ہے سبحان اللہ اور حیا جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے سبحان اللہ بے حیا سے لوگ نفرت کرتے ہیں بے حیائی جہنم میں لے کر جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے سبحان اللہ لہذا ہمیں با حیا بننے کی کوشش کرنی چاہیے بہت اہمیت ہے حیا کی آپ کو ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جی بنا دینے انسان میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ کیوں بول دیتے یہ بے حیا ہے لیکن جس کو بے حیا بول رہے نا اس میں حیا ہوتی ہے مثلا کیسے پتا چلا کپڑے پہنے ہیں نا حیا نہ ہوتی واقعی بے حیا ہوتا تو کپڑے نہ پہنتا تو یہ ممکن نہیں ہے کوئی زی شور عقل مند کیسا ہی بگڑا ہوا اور گناہوں کا پرکالا ہو لیکن کپڑے پہنے گا اپنا بدن چھپائے گا شرم کی جگہ چھپائے گا تو یہ بھی حیا ہی کی وجہ سے ہے تو کم زیادہ حیا سب میں ہوتی ہے یہ کہ فطری نظام ہے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ باحیا نوجوان پیج نمبر چودہ یعنی فورٹین حدیث شریف میں الحیا من المان حیا ایمان سے ہے یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب یعنی کفر کرنے سے روکتا ہے اسی طرح حیا یعنی شرم با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے یوں مجازن سے ایمان فرمایا گیا جس کی مزید وضاحت و تائید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما کی اس روایت سے ہوتی ہے بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تو جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما سے روایت ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ملازہ فرمایا جو اپنے بھائی کو شرم و حیا کے متعلق نصیحت کر رہے تھے یعنی کثرت حیا سے منع کر رہے تھے یعنی اتنا بھی کیا شرمانا تھا اتنی بھی کیا آیا کرنی تھی اس طرح وہ سمجھا رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو یعنی اسے چھوڑ دو کہ یہ حیا کر رہا ہے اسے چھوڑ دو بے شک حیا ایمان سے ہے تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا حیا یعنی شرم و حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے جو حیا کمزوری اور احساس کمتری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ خوف خدا کے سبب ہو اس میں یقیناً بھلائی ہی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب دانا غیوب العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا صرف خیر یعنی بلائی ہی لاتی ہے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 جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آپ نے حیا سے متعلق امیر السنت دامت برکاتم میں لالیہ کے مدنی پھول سنے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ باتیں مثالیں ایسی دی جاتی ہیں محاورے ایسے ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے جس طرح کی ایک بات یہ کی جاتی ہے جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم تو نہیں شرم کرنا چاہیے کہ یار اب شرما کیوں رہے ہیں اگر مدنی منا یا میں مدنی منا مدنی منی کی بات کروں گا یہ کہ جو شرم والے کام ہیں اسے شرمانا چاہیے جو حیا جہاں پر آنی چاہیے وہ آنی چاہیے یہ جیسے آپ نے محاورے کی مثال دی ہے نا اسی طرح مطلب یوں سمجھے کہ حیا کا یعنی حیا میں خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا لاتی ہی خیر ہے اور جس معاشرے سے حیا دور ہو جاتی ہے وہاں حیوانی اور صاف آ جاتے ہیں حیوانوں کی طرح کی انسان کی زندگی ہو جاتی ہے تو حیا تو ہونی چاہیے بچے کے تو بالکل نس نس میں حیا ہونی چاہیے تو با حیا با کردار ایک وہ شہری بھی بنے گا با حیا با کردار مسلمان بھی بنے گا با حیا با کردار وطنی بھی بنے گا تو اب اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ گھر اچھا ہو جائے آپ چاہتے ہیں خاندان اچھا ہو جائے آپ چاہتے ہیں برادری اچھی ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ وطن اچھا ہو جائے تو یہ ایک ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے آپ فرد کو با حیا بنائیں گے مدنی منوں کو با حیا بنائیں گے یہ مدنی منا کل کو مدنی ابا بھی بنے گا جب بنے گا تو اب وہ جب با حیا ہوگا تو ایک فرد با حیا بنے گا اپنا کنبا بہایا بنائے گا کنبا بہایا بنے گا خاندان بہایا بنے گا برادریاں بہایا بنے گی معاشرہ بہایا بنے گا تو یہ ایک فرد نہیں ہے ایک فرد کے پیچھے پوری لائن ہے تو آپ نے ایک مدنی منوں کی جو تربیت کرنی ہے اس کا فائدہ ہوگا آپ یہ بتائیے حیا کا پورا ایک معاشرہ حیا کے ساتھ ہو شرم و حیا کے ساتھ ہو دوسروں کی عزت کرتا ہو اور کسی کے ذاتی معاملات میں انٹرفیئر نہیں ہوتا تو آپ بتائیے کیا معاشرہ بگڑ جائے گا یا سنور جائے گا سنور جائے گا آپ نے سوارنا یا بگاڑنا ہے سوارنا حیادار بنا اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اتنا پیارا اتنا اچھے انداز سے حیا کا درس دیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا مدنی منا ہے آپ اس کو غور تو کریں اب دیکھیں مامو شریف بھی سجایا ہوا ہے مدنی لباس بھی پہنا ہوا ہے وائٹ چادر بھی ہے اور پردے میں پردہ کر کے بیٹھا ہوا ہے مدنی منی ہے وہ چھوٹی سی مدنی منی ہے چار سال کی پانچ سال کی ان کو جو برقع پہننے کا شوق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسکارف تو پہنتی ہے گرین اسکارف یہ چھوٹی چھوٹی آپ فیضان مدینہ کبھی آنا ہو کوئی چھوٹی مدنی منی ہو یا کہیں گھر والوں کے ساتھ بھی جاتی ہیں تو وہ عمر کتنی ہے چار سال پانچ سال اور وہ برقع پہنی ہے ابھی سے اب جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو پھر کو مدنی مرکا بھی پہناتا ہے جس کو ٹوپی والا برقع کہا جاتا ہے عموماً ہمارے یہاں تو یہ چھوٹی سی مدنی منی ہے اس کو کیسے درس ملا حیا کا درس کیسے ملا کہ اس کا ابھی سے یہ ذہن بن رہا ہے بعض بڑے ہوتے ہیں ان کا ذہن نہیں بنتا یہ کہ ہم برقع پہنیں گے لیکن یہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی باہر نہیں ہے کہ چھوٹی سی مدنی منی ہے چار سال کی پانچ سال کی اور وہ کہہ رہی مجھے برقع چاہیے تو کتنی پیاری بات ہے تو اپنے مدنی منوں کو اپنی مدنی منوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں اور مدنی مذاکرہ دکھائیے مدنی چینل دکھائیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے حیادار بنیں گے اور ان شاء اللہ یہ حیادار رہیں گے جی۔ اب ہمارا دوسرا موضوع جو آئے گا وہ ہے کز کیا ہے کز کز ہاں آپ ریڈ شروع میں جسے مشکل الفاظ بتاتے ہیں لیکن پیارے مدنی منو بعد میں آسان بھی ہو جاتے ہیں ہاں نہیں آسان ہو تو کاری صاحب کو خدمت کا موقع دینا جی۔ چاہیے امی ابو کو بھی خدمت کا موقع دینا چاہیے یہ اما ابا کے بھی سکھانے کے کام ہے کوئی بات نہیں ہے تھوڑا بہت مشکل ہے تو کوئی بات نہیں کبھی کھانے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کھا رہے ہوتے ککڑی تو کڑوی بھی آ جاتی ہے تو ایسا کچھ ہوتا ہے خیر گزارا کرنا چاہیے نہیں یہ ہوتا ہے مدنی منوں میں عادت ہوتی ہے یہ کیا پکا ہے یہ کیا ہے ٹیسٹ تو اچھا لگ رہا ہے ذائقہ اچھا ہے لیکن پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اچھا اس کو یہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو پوچھتے ہیں نا معلومات لیتے تو اسی طرح پیارے مدنی من جس طرح آپ کھانے پینے کی چیزوں پہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کیسے بنا یہ کیسے ہوگا تو اسی طرح جب باتیں آپ کو مشکل لگے نا تو یہ بھی پوچھا کریں یہ نہیں صرف کھانے پینے کی چیزوں میں لگے میں یہ کیسے بنا یہ کیسے ہوگا تو آپ یہ باتیں جو آپ کو کسدا کیا فرمایا بھی آپ نے اگر آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آیا تو سمجھانے کی کوشش کریں گے پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ اپنی امی سے آپ اپنے ابو سے اپنے کاری صاحب سے جاننے کی کوشش کیجیے گا جی کس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا کس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا جھوٹ تو ان کو پتا ہی ہوگا تو ہاں یہ تو پتا ہوگا کہ جھوٹ کیا ہے سچ اسلام سچ بولنے اور جھوٹ بولنے سے بچنے کی ترغیب دلاتا ہے جی الحمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے ٹھیک اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے سبحان اللہ اور جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے برائیوں کی طرف اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کے نزدیک کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اللہ میٹھے میٹھے مدانی منو جھوٹ سے بچنے کا ذہن بنانے کے لیے جھوٹ کی سزا سنیں حضرت بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آ کر کہنے لگے جس شخص کو آپ نے شب معراج دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ بہت جھوٹا آدمی ہے ایسی بے پر کی اڑاتا تھا کہ اس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جاتا تھا پس قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جاتا رہے گا ہم کیا ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہمارا جھوٹ ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا جو پکڑ نہیں سکتا اللہ تعالی نے اس کی گرفت کر لی تو کیا ہوگا وہ سمجھتا میں نے تو اتنا بنا سوار کے جھوٹ بولا ہے کہ میرا جھوٹ نہیں پکڑا جائے گا اگر دنیا میں بل فرض ویسے تو پکڑے جاتے ہیں ایسے جھوٹ بھی اور اگر بل فرض نہیں بھی پکڑا گیا تو کل ایک دن ہے جس میں حساب کتاب بھی ہوگا پوچھا بھی جائے گا وہ دن بڑا عظیم دن ہے وہ دن ذہن میں ہونا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جس طرح کے نہیں پکڑا جا رہا یہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے مسلسل جھوٹ بولتا ہے چلا جاتا ہے اور وہ پکڑا ہی نہیں جا رہا تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے دیکھا جھوٹ بولا دیکھا کیسا پاگل بنایا تو یہ مقام شکر نہیں ہے خوش ہونے کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ تو سمجھ لیں اتنا برا ہے اتنا برا ہے کہ گنا راز آ گیا کہ گنا کرتے جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے لیکن ان کو پکڑنے والا نہیں ہے بعض ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ تو غلط کام ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں فوراً پکڑے آتے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں چھوٹی سی غلطی کریے پکڑے آتے ہیں آپ نے کیا ہے یہ تو پکڑا آتا ہے یار پتہ نہیں کیسے بدل جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ پکڑے جاتے ہیں یہ کہ ہمیں گنا راز نہیں ہونا چاہیے جی مگر گلدستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس موضوع پر جھوٹ کا میرا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح جھوٹ بولنے سے بچیں اور سچ بولنے کی عادت بنانے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے جھوٹ سے کیسے بچیں جھوٹ سے بچنے کے لیے بھی ذرا جھوٹ کے بارے میں معلومات حاصل ہو کہ جھوٹ بہت بری چیز ہے جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے جاننا میں لے جانے والا کام ہے اور جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ دور ہو جاتا ہے ایک میل دور ہو جاتا ہے رشتہ اور جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بڑی سخت بدبو نکلتی ہے اب چونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ جھوٹ کی بدبو یہ سمجھو کہ پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ناک اٹ گئی ہے تو ہمیں جھوٹ کی بدبو نہیں آتی جھوٹ اور غیبت دونوں کے لیے شریف میں کہ ان سے مطلب بدبو نکلتی ہے منہ سے تو اب چونکہ بہت کثرت سے یہ گناہ ہو رہے ہیں تو ہمیں بدبو اس کی آتی نہیں ہے تو جھوٹ جو بولتا ہے نا اس کا پھر کوئی اعتبار بھی نہیں کرنا بدنی منہ نے یہ سوال کیا تو ان کی زبان میں ایک حکایت میں ان کو سناؤں بچوں کی بس اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی مفید ہے ایک لڑکا تھا جو بکریاں چراتا تھا ایک بار اس کو مستی سوجی ویرانے میں جنگل میں چراتا تھا اور قریب گاؤں تھا اس نے وہ شور مچانا شروع کیا ٹیلے پہ چڑھا اور اس نے شور مچانا شروع کیا کہ وہ بھیڑیا آ گیا ولف انگلش میں ولف بولتے ہیں اس کو کتے سے بڑا ہوتا ہے اور پھاڑ کھانے والا جانور ہے درندہ جس کو بولتے ہیں تو بھیڑیا آ گیا بھیڑیا آ گیا تو اب دیہاتیوں نے جب سنا تو یہ شور سن کر کوئی بلم کوئی لاٹھی کوئی لکڑی کوئی کنستر بجاتے ہوئے سب آئے تو چرواہ جو لڑکا تھا وہ ہنسنے لگا مطلب میں تو مزہ کر رہا تھا لوگ چلے گئے اب ایک بار پھر اس نے چلانا شروع کیا کہ شیر آ گیا شیر آ گیا دوڑو بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا لوگوں نے سمجھا گیا یہ جھوٹا ہے پہلے بھی خما ہم لوگوں کو دوڑایا تھا ایسے مزاق کرتا ہے جھوٹے گا کیا اعتبار اب وہ ہوا یہ کہ وہ سچ مچ شیر شیر آ گیا تھا اور اور نے اس اس پر حملہ کیا کو چیر پھاڑ ڈالا بہت دیر کے بعد لوگ آئے کہ دیکھو تو سی کیا مسئلہ ہے تو دیکھا تو وہ شیر تو جا چکا تھا اس کو یہ زخمی پڑا تھا اور مر گیا تھا تو یہ جھوٹ کا انجام ہے جھوٹ بھی ہے دھوکا بھی ہے اس میں جھوٹا جھوٹ بولتا تھا دھوکا دیتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو شیر آ گیا یا چتا آ گیا آ گیا تو اس لیے وہ جھوٹ یہ نقصان دہ اور اس کا نقصان اس کی جان چلی گئی یہ تو دنیا بھی نقصان آخرت کا نقصان اپنی جگہ پر یہ سمجھانے کے لیے مطلب بناوٹی حکایت ہے تو اس لیے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے ساٹھ کو آنچ نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد دیکھیں امیر سنت دامت برکات ملا لیا پھر ہمیں مدنی پھول دیے اور جھوٹ کی ایک مثال بھی آپ نے شاہ فرمائی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اب ہوتا کیا ہے کہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں جھوٹ بولے جا رہے ہیں اب جب وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے وہ جھوٹ جب کھلتا ہے تو اس کی کتنی بدنامی ہوتی ہے اگر سب کے سامنے ہوا تو یہ کہ سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے تو اور جب ایسا شخص جو بار بار پکڑا جائے یہ جھوٹ بولتا رہتا ہے جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اس سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں بولتے نہیں نہیں بیٹا اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا یہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے وہ اپنے گھر کے اندر بدنام ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے اگر وہ اپنی جھوٹ بولنے کی عادت نہ چھوڑے تو پھر گلی میں بدنام ہو جاتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے اگر وہ اسکول میں مدرسے کے اندر اگر وہ رہتا ہے پڑھتا ہے تو بدنام ہو چکا ہوتا ہے اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ یار یہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے کبھی وہ سچ بولنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو لوگ اس کو یقین نہیں کرتے کیونکہ اس کی عادت میں آ چکا ہوتا ہے بات بات پر جھوٹ بولنا بات بات پر جھوٹ بولنا تو ایسا بچہ جو ہے پھر وہ گندا بچہ ہو جاتا ہے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اگر پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں اگر آپ کے اندر یہ عادت ہے تو نکال دیں اگر آپ نہیں نکالیں گے تو جو اچھے بچوں کی جو صف ہے جو بچوں کی صف بنی ہوئی ہے جن میں شمار ہوتا ہے کہ یہ اچھے بچے ہیں تو پھر آپ کا ان میں شمار نہیں کیا جائے گا جو گندے بچوں کی صف ہے اور ایسا نہ ہو کہ یہ عادت اتنی پکی ہو جائے اتنی پکی ہو جائے کہ بڑے ہوں تو پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ تو یہ جھوٹ جو ہے جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے اور جس طرح کہ ابھی آپ نے سنا بھی نا کہ جبڑے آپ اپنے دونوں انگلیاں لے کر ٹھیک ہے بعد میں یا کبھی بھی آپ اس کو کھینچے نا کیسا درد ہوگا اور کیا کہ آنکھوں میں بھی ہے نہیں جبڑے کا ہے ہاں، جبڑے کا ہے اور پریکٹیکل اتنا بھی نہ اچھا۔ کیا جائے تھوڑا سا چیک کیا <laughs> جائے یہ نہ ہو کہ پھر کہیں گے کہ مدری چینل پر بتایا تھا ہم یہاں سے خون نکل رہا ہاں، رہا ہو ہے اور یہ نہ ہو کہ پھر باپو کا نام پیش کر دیا جائے کہ نے بولا تھا ہاں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو انگلی ڈالیں گے نا تو انگلی ڈالنا ہی آپ کو عجیب لگے گا اور پھر یہ کہ اس کو کھینچیں گے تو پھر درد ہوگا اور بروز قیامت یہ تکلیف نہیں سہ سکتے نا آپ تھوڑا سا کھینچیں گے تو آپ رونا شروع کر دیں گے پھر یہ کہ آپ چھوڑ دیں گے بولے ایسے ہی رہے تو بھائی اگر کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ جو ہے جبڑے جو ہے چیر دیے گئے جھوٹ بولنے کے سبب تو کیا بنے گا ایک روایت ایسی بھی جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بو نکلتی ہے کہ فرشتہ جو ہے دور چلا جاتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جبھی تو نعرہ لگاتے ہیں ہم جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے ان شاء اللہ جی احمد بھائی یہ تو جھوٹ سے متعلق ہم نے ایک مدنی گلدستہ دیکھا اور کیا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں سلسلے کا وقت اختتام تک چکا جی ہاں سلسلے کا وقت اختتام ہوا ہے علی صلی اللہ تعالی محمد ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و کے دربار میں تمام پرندے حاضر تھے ہر پرندہ اپنی اپنی خوبیاں بیان کر رہا تھا جب دودھ کی باری آئی تو کہنے لگا اللہ کے نبی ایک معمولی مجھ میں بھی ہے اور وہ یہ کہ جب میں بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی دیکھ لیتا ہوں حضرت سیدونا سلیمان علا نبی جنا والی صلاح السلام نے اسے اپنے فوجی دستے میں رکھ لیا تاکہ جنگ میں پانی کی تلاش میں سہولت ہو جب کبے نے یہ دیکھا تو حسد کے سبب بولا یہ حدود جھوٹ بولتا ہے اگر اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو کبھی شکاری کے جال میں نہ پھنستا حضرت سیدنا سلیمان خلا نبی جینا والد صلاح نے حدود سے پوچھا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو حدود نے عرض کی حضور اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دیجئے میں ہوا میں جال کو دیکھ لیتا ہوں مگر تقدیر الہی میری عقل کی آنکھ بند کر دیتی ہے جب موت آتی ہے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اس حاصل قبے کو مجھ پر اعتراض کرنا تو یاد رہا مگر تقدیر کی حقیقت کو بھول گیا قبا حدود کی بات سن کر لاجواب ہو گیا اے آشکا رسول یہ حکایت میں نے آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ شاہبان المعظم چودہ سو اڑتیس سنیجری مئی دو ہزار سترہ کے پیج نمبر پندرہ سے سنائی واقعی حسد اچھی چیز نہیں بلکہ حسد گناہ کبیرہ حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو حسد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کی خوبی کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت یہ خوبی اس سے جاتی رہے اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے محفوظ فرمائے تمام گناہوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اے عاشقہ رسول مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ابھی تک مانا مفیدان مدینہ آپ نے جاری نہیں کروایا تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے رابطہ کر کے جاری کروا لیجیے علی محمد